مولانا قرآن کے کو سمجھنے کے لیے سائنسی بھی ضروری ہو سکتا ہے یا کیا ہو دیکھیے سائنس کا مطلب یہ کہ سائنٹیفک ڈسپلن پورے مانڈو میں تو سائنس کو ایز اے ڈسپلن پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے لیکن قرآن میں کچھ ریفرنس ایسے ہیں جو ٹچ کرتے ہیں کسی سائنسی سبجیکٹ کو اس کے لیے ہمیں جاننا چاہیے مثلا دیکھیے قرآن میں ہے کہ کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو یہ جو سائنس ہے اس کا سبجیکٹ آ گیا کہ زمین کہ پانی سمندر میں ہوتا ہے پھر وہ بھاپ بنتا ہے پھر اوپر جاتا ہے پھر بارش ہوتی ہے یہ سائنس کا سبجیکٹ ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل جانے آپ ڈیٹیل تو آپ اس اعتبار سے سائنس کا مطالعہ کرنا ہوگا ایز اے ڈسپلن نہیں اس اعتبار سے مثال کے طور پر ایک چیز جو پہلے انسان نہیں جانتا تھا اب جانتا ہے سائنس کی دریافتوں کی وجہ سے کہ سمندر میں جو پانی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں سالٹ ملا ہوا ہے نمک تو نیچر نے اس میں سالٹ کو ملایا ہے پرزرویشن کے لیے ایز اے پرزرویٹو یہ بھی پہلے انسان نہیں جانتا تھا کہ پرزرویٹو کے طور پر اس میں شارٹ بلا ہوا لیکن آپ نمکین پانی کو استعمال نہیں کر سکتے تو کیا ہوتا ہے کہ سورج کی گرمی آتی ہے اس سے بھاپ اٹھتی ہے بھاپ اوپر جاتی ہے پھر اوپر بہت ذرات ہوتے ہیں وہ ذرات سے بوجھل جاتی ہے بوجھل ہو کو پھر نیچے آتی ہے پھر بارش ہوتی ہے تو ایک بہت بڑی سائنس یہ ہے کہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی تو سائنس ایز اے ڈسپلن تو پڑھنا ضروری نہیں ہے لیکن جن موضوعات کو قرآن ٹچ کیا ہے اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے کوشش چاہے تو اس کو سائنس پڑھنا چاہیے وہ بھی ضروری نہیں ہے